حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب تھے تو اتنے زور کی آندھی چلی کہ قریب تھا کہ وہ سوار کو بھی ریت میں دفن کر دے گی تو وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین سے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ آندھی کسی منافق کے موت کے لیے بھیجی گئی ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو منافقوں میں سے ایک بہت بڑا منافق مر چکا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکتالیس